اور ہم نہیں تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جناؤ ہم وہی کرتے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو